عزیز محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ گرم بازار یہ عشق گرم بازار یہ عشق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مناجات میں خوب دل لگے اور رونا بھی آئے آنسو بھی آ جائیں تو سمجھ لو کہ عشق کا بازار اشک بھائی خون سے جگ چشم تر کرتا ہوں اشک بھائی خون سے جگ چشم تر کرتا کا بالا کون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں جب ہو سے سر پہ کا یعنی ناحرم عورتیں اور ایسے لڑکے جن کے ابھی مونچھ موچ آئی ہو جو جوانی کی سرحد پر قدم رکھ رہے ہوں کہ داڑھی موچ ابھی نہ آئی ہو قدرتی جب تک نہ آئی ہو ان میں ایک کشش ہوتی ہے ان کو صوفیہ کی اصطلاح میں امرت کہتے ہیں یہ سب حسن میں شامل ہیں جب تانے ہو در کرتا ہوں میں جب تے سے سی پہ نظر کرتا ہوں میں درخت سر میں سر کروں سر علیہ کا سب سے بڑا مضمون یہی تھا کہ اللہ کے راستے میں جو خون حسرت پیتا ہے خون تمنا پیتا ہے اللہ کی محبت کا غم اٹھاتا ہے وہ سینکڑوں کروڑوں نقلی عبادات سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بندہ ان کے راستے میں غم اٹھائے عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے کم نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی اتنی نہیں ہے چار انگلی کے برابر جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کی عظمت اللہ کی تصویر بیان نہ کر رہا اور ان کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا اللہ کے دربار میں عبادت کی کمی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ آنسو اور یہ درد و غم اللہ کی محبت کا اور اللہ کے راستے کا غم اور خون حسرت یہ تمناؤں کا خون خون کرنا اور اس پر غم اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ زمین سے درم درامد کرواتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں یہ چیز نہیں ہے یہ چیزیں زمین سے آتی ہیں زمین سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو معبول ہے کہ ان کے راستے کا غم اٹھائے گا عبادت کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور معاون ہے اللہ کے قرب میں لیکن جو آدمی اللہ کے راستے کا غم نہ اٹھاتا ہو اس کی ترقی ایسی ہے جیسے ایک ماہ میں ایک دن کی مسافت ایک دن مسافت طے کر دی اللہ کے راستے میں اور جو اللہ کے راستے کا غم اٹھا کر اللہ کو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کو راضی رکھتا ہے اس کی مسافت ایسی ہے جیسے وہ یکدم جو ہے عرش اعظم کے طواف کرتا ہوں ایسی ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اپنے راستے کا غم اٹھا ہوں میں جب سے سے نظر کرتا ہوں میں درد کی تیرا ہے سر کرتا ہوں میں حضرت نے بتایا کہ دیکھو مرنے والوں پر مرنے والا بے وقوف اور بے چین رہتا ہے سارے حسین ایک دن مر جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے جو ان پر مرتا ہے اس کی ڈبل موت اس لیے کہ خود بھی مرنے والا ہے اور مرنے والوں پہ مر رہا ہے خود بھی مر رہا ہے مرنے والوں پہ مر یہ اس کے اوپر ڈبل موت ہوگی یہ ڈبل پریشان رہے گا اگر زندہ حقیقی پر فدا ہو جائے زندہ حقیقی پر مرے اس پر فدا ہو تو یہ بھی باقی ہو جائے گا یہ زندہ حقیقی پر فدا ہو کر اس کی اس کی بھی زندگانی جاویدانی ہو جائے راحت بھی جاویدانی مل جائے اور جو مرنے والوں پر مرتا ہے وہ بیوقوف ہے کہ مرنے والوں کے مرنا اور حضرت نے مرنا ہے کہ بیوقوف کے معنی ہے جیسے عرب ممالک میں لکھا رہتا ہے ممنوع الوقوف یہاں ٹھہرنا منع ہے اور وہاں لکھا ہے رقوف آٹو بس آٹو بس وہاں بس کو کہتی یا بسوں کے ٹھہرنے کی جگہ تو بے وقوف مانے جو کہیں ٹھہرتا ہے یار ابھی اس حسین کے مو لگ گیا ابھی اس حسین کے مو لگ گیا وہ موت کی گولیوں کے پیچھے لگا ہے اور جب وہ بھاگ جاتے یا یعنی گڈا ہو جاتا ہے حسین تو وہاں سے بھاگتے ہیں پر نے فرمایا کہ بھگوڑوں کی جماعت ہے یہ حسینوں کے مرنے والے بھگوڑ ہیں بھگوڑے ادھر حسین گڈا ہوا وہاں وہاں سے بھاگ گئے ادھر سے ادھر پہ مرے ادھر سے بھگے ادھر مرے ادھر بھگے تو ان کا کام یہی ہے اور بیوقوف ہے ادھر سے ادھر باتیں پھرتے رہتے ہیں اور فرمایا کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اس کی فرمایا کے بیوقوفوں کا کوئی لنگر نہیں ہوتا یہ لنگر لنگر ہوتا ہے جہاز کے پاس مضبوط تو وہ لنگر ڈال دیتا ہے مضبوطی سے ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے طوفان میں سیلاب میں کیسا بھی جتنا لنگر مضبوط ہوگا اتنا ہی جہاز حفاظت سے ٹھہرا رہے گا وہاں اور یہ بیوقوف جو ہے ان کے پاس لنگر ہی نہیں اور اللہ والے جو ہیں اللہ پہ مرتے ہیں ان کا لنگر اللہ تعالیٰ کا مضبوط ہوتا ہے ان کا لنگر قوی ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے ان کا لنگر قوی ہوتا ہے وہ کتنے بھی طوفان کے تھپیڑے ہوں کتنے بھی حسینوں کے جلوس گزر جائیں وہ ادھر نظر اٹھا کے بھی دے اس کی طرف لالچ بھی نہیں کرتے ان کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے اس کے حضرت کا ایک کتابی ہے حضرت نے سنایا کہ موقع پر فرمایا کہ جن کو میں نے سجن بنایا تھا جن کو میں نے بھجن سنایا کہ آشقی کے زمانے میں ان کو پٹانے کے لیے حسینوں کو پٹانے کے لیے گانے بھی سناتا ہے طرح طرح کی ایکٹنگ کرتا ہے جس کو ہمارے سرور صاحب اور خوبی سے بتاتے ہیں چیزیں مار مار کی گانے بھی سناتا ہے اور سجن مانی معشوق یعنی معشوقوں کی خاطر گانے وانے کر کے حرام عشق بازی کر کے ان کو پٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر فرمایا کہ میر ان کے ان کے سفید بالوں نے میرے عشق کا کفن بنایا جب بال سفید ہو گئے بڑھاپا آ گیا تو یہ سارا عشق جو ہے اس کے بڑھاپے سے کفن ہو گیا جب ہوں میں درد کی کرتا پتھر کر جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دن میں اس کے تقاضے ہیں سینکڑوں تقاضے ہیں کہ ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے لیکن میرے خوف سے نہیں دیکھتا تو اللہ کو کیوں نہ پیار آئے گا اللہ کیوں نہ اس کو اپنے عطا فرمائیں گی جب تانے ہو سر پہ نظر کرتا ہوں میں درد کی تیرا ہے عشق سر کرتا ہوں میں عشق آئے خون سے جل چشم تر کرتا ہوں میں کا دل میں گرم تر کرتا ہوں میں کر کے پونے آر نے جی کر کرتا ہوں میں اپنی آرزو کا کر دیا پورا نہیں کیا ناجائز آلو کو پورا نہیں کیا گویا اپنے جگر کا خون کر دیا کر کے کونے کرتا ہوں میں کر کے کونے کرتا ہوں میں

ہو نو مجھے ہر قدم پر اپنا سر کرتا ہوں میں بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں کہ گناہوں کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے رکھے کیوں نہ رکھتے لیکن جب ان تقاضوں کا خون کر کے اور اس ترقی اور اس انعام کو سمجھ جائے گا تو پھر شکر ادا کرے گا اگر یہ تقاضے نہ ہوں تو اللہ کا راستہ بھی نہیں انسان کے لیے یہ نہیں انسان کے لیے یہی ہے کہ ان تقاضوں کو دبا کر اللہ تک پہنچا یہ تقاضے اس لیے دیے ہیں کہ اللہ ہم اللہ کے راستے میں چلے اللہ کے راستے میں ترقی ہو جس قدر شدت سے گندا تقاضا آئے گا اتنا ہی اس کو دبانے سے اتنا ہی نور پیدا ہو اللہ کے راستے میں اتنی تیزی سے ترقی ہوگی اور ترقی کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو یہ مجاہدات جو گندے تقاضے ہیں یہ بھی طبیعت اس کی متنفر ہو جائے گی اور طبیعت پاکیزہ ہو جائے گی اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پھر اور کھلی ایک دن آتا ہے جب بندہ جو ہے بندہ اللہ سے خوش اللہ بندے سے خوش شریعت طبیعت ثانیہ بن جاتی شریعت طبیعت بن جاتی ثانیہ کیا شریعت طبیعت بن جاتی گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی گناہوں کے تقاضوں سے جو آج جو پریشانی اور مشکلات پیش آ رہی ہیں مجاہدہ ہو رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ ان پر عمل نہ کرنے سے وہ ہلکا ہوتا جاتا ہے اور اگر عمل کر لیا تو اور شدید ہوتا ہے ایک دفعہ گناہ کیا اگلا تقاضا اس سے زیادہ شدید ہوگا ایک ایک حسین کو دیکھا ایک خراب نظر ڈالی تو اس کے بعد نفس جو ہے اس سے زیادہ شدت سے تقاضا کرتا اور دیکھ لیں اور دیکھ حتیٰ کہ وہ بڑھتا جاتا ہے گناہ اور اگر وقت تقاضے کو دبا دیا عمل نہیں کیا کتنا شدید تقاضا ہے لیکن نگاہ نیچی رکھی معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا ہے تو اس تقاضے کے بعد ایک جو ترقی ہوئی اللہ کے راستے کی اور دوسرے یہ کہ اگلا تقاضا اس سے ہلکا ہو پھر اس پہ بھی عمل نہیں کیا اور ہلکا ہو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کروا دے لیکن جس کو آسانی نہ بھی ہو عمر بھر بھی تقاضا آتا رہے تو تقاضا آنے سے کوئی گناہ کوئی پکڑ نہیں اور اس پر عمل نہ کرنے سے ترقی ہی ترقی ہے چاہے عمر بھر تقاضا آتا رہے عمر بھر تقاضے کو دباتا رہے اس کی تو اور زیادہ ترقی ہو اس کو زیادہ تقاضے آتے ہیں اور وہ جب آتا ہے اس کی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے ہر قدم پر ہر تقاضے کو دبایا تو حیات نو نصیب اپنے نفس کو مارا اس, اس مارنے پر ایک حیات نو مل رہی ہر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک ایک نیم جان استعمال دو سب جانتے ہیں کہ تقاضا حرام تقاضے کو پورا نہ پورا نہ کرنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیم جان ہو گیا کہ کتنی کتنا شدت کا تقاضا تھا اس کو ضبط کرنے کے اندر بہت کم ہوا مٹھال ہو گیا لیکن اس پر اللہ تعالیٰ سو جان عطا فرما ہر قدم ترتے نو ہے ہر قدم خنجر خنجر کیا ہے اللہ کا حکم کہ نفس کی گردن پر اللہ کے حکم کی تلوار چلا ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں ہر قدم پر کے ہاتھ ہو حیا سے نو مجھے ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں 嗯。 فضائم الحدیث سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی الہامی تشریحات پر مبنی ہے احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی الہامی تشریحات لائم جنت حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق الناس ترجمہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کے جوتے اچھے ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں کبر کی حقیقت حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے اس میں حضرت نے فرمایا کہ اچھے کام میں پہننا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا تکبر اس سے نہیں ہے بلکہ تکبر کی حقیقت دل دل میں ہے کہ دل میں کس اپنے یعنی کوئی کسی آدمی نے حق بات کہی دین کی بات اس کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیق سمجھے یہ تکبر کی تاریخ ہے یعنی جب کوئی حق بات کہے اس کو قبول نہ کرے اس کا رد کرے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے کی یہ تاریخ اللہ شاخ اور ان مضمون طویل ہے اس میں سے کہیں کہیں سے پڑھ کر آج آج سناؤں گا اس کے بعد جو وہ بعد میں ان شاء اللہ کسی دن پورا مضمون ایک ساتھ پڑھ کر سناؤں گا حضرت فرما رہے ہیں کہ دین پر استقامت اور اعمال کی بقا کے لیے اہل اللہ کی صحبت اتنی ضروری ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی تبدیلی جماعت فرماتے ہیں کہ میں جب دین کی محنت کے لیے جاتا ہوں تو مخلوق میں اختلاط اور زیادہ میل جول سے نفس میں کچھ کثافت اور گندگی سی آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں اہل اللہ کی خانقاہوں میں جاتا ہوں تو دل مجلہ ہو جاتا ہے جیسے موٹر کار طویل سفر پر جاتی ہے تو گردوں میں کچھ میل کچیل لگ جاتا ہے لہذا اس کی ٹیوننگ بھی ضروری ہوتی ہے اور صفائی کے لیے کار کو کارخانے میں جس کو ورک شاپ کہتے ہیں بھیجا جاتا ہے اس طرح دل کی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کی ورک شاپ خان ہیں کیونکہ نفس چور ہے اس میں خفیہ طریقے سے کچھ بڑائی کچھ دکھاوا آ جاتا ہے جن کا مشائق اور علماء سے تعلق نہیں ہوتا ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے اور ان کی زبان سے بڑائی کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے دل میں کیا مرض پیدا ہو گیا اس لیے چاہے کوئی مدرس ہو معلم ہو مبلغ ہو مصنف ہو تزکیہ نفس بغیر اہل اللہ کی صحبت اور تعلق کے نہیں ہوتا ایک صاحب نے خود بتایا کہ میں اللہ کے فضل سے دین کے لیے کچھ وقت لگا کر جب کراچی واپس آیا تو مجھے تمام لوگ نہایت حقیق معلوم ہوئے کہ یہ سب قابل ہیں انہیں دین کی فکر نہیں اور پنکھوں میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگ دریائے سندھ کے کنارے جنگلوں میں جا کر دین پھیلا رہے ہیں لیکن وہ ایک اللہ والے سے تحت تھے انہوں نے اپنے شہر کو اپنا یہ حال بتایا کہ مجھے تو بڑے بڑے علماء تک شیطان نظر آ رہے ان بزرگ نے کہا کہ سب سے بڑے شیطان تو تم ہو کیونکہ تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تم نے اپنے نفس کو مٹانا نہیں سیکھا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھو بلکہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا خود کو کافروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھو اور تمہارا حال اتنا خراب ہو گیا کہ عام مسلمان تو کجا تم علماء کو جو والدین انبیاء ہیں سمجھ رہے ہو ان بزرگ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے لائے رقل الجنت منکان حقیق وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر پڑھائی ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ بلا جدید ہا ہا یعنی داخلہ تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اس سے پتہ چلا کہ اہل اللہ سے تعلق کتنا ضروری ہے اگر اس شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو یہ تو ہلاک ہو گیا تھا کیونکہ شیطان نے دل میں تکبر ڈال دیا تھا لیکن شیخ کی ڈانٹ سے سارا تکبر نکل گیا یہ تکبر اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ حج اور عمرے تحجد تلاوت ذکر و نوافل سب کو اڑا دیتا ہے اسی طرح چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو محدث ہو شیخ الحدیث ہو بخاری شریف پڑھا رہا ہو اگر اللہ والوں سے اصلاحی تعلق نہ ہوگا تو آپ اس کے علم و عمل میں فاصلے دیکھیں گے چاہے علم کا سمندر ہو اگر اصلاح نہ کرائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہوائی جہاز میں ایئر ہاسٹس سے مسکرا مسکرا کر اور اس کی طرف دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہا ہوگا اور العینی نظر یہ جو حدیث یعنی نظر بازی آنکھوں پر دینا ہے اس کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کی دوسری حدیث شریف لان اللہ ناظر علیہ یعنی اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر دکھانے والی پر اور دیکھنے والی دکھانے والے سب پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس کا علم اس کی طاق نسان میں ہوگا یعنی یہ سب موقع پر جب گناہ سے بچنے کا موقع ہوگا تو سارا پڑا ہوا وہ بھول جائے گا اگر کسی شہر سے اطلاعی تعلق نہ ہوگا اللہ پاک عمل کی توحری نصیب اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کامل کی توحیق نصیب ہم کو اصلاح کامل کی توحیق نصیب فرمائے اصلاح کامل نصیب فرماتے مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے تمام دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمان عالم کو اور اللہ تمام کفار کو ایمان دے کر آپ اللہ قدرت رکھتے ہیں سب کو ایمان دے کر اے اللہ آپ صاحب اقوام نسبت ولی یہ سردیت بنا اے اللہ سب کے لیے آپ سے فریاد سے کہ ایک ادا کر دیجیے مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو سب دوستوں سب مسلمانوں کے گھر والوں کو اللہ آپ ولایت باقاعد کی خط انتہا ہم سب کو عطا کرنا گناہوں سے حفاظت کرنا دیجیے گناہوں سے نفرت پیدا کرنا دیجیے گناہوں سے بچنے کی توفیق بتا اپنی رضائے کامل نصیب کرنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں پہ آپ کو جی جی